نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ عید میلاد النبی الحمد الحمد لله الذي هو نور الأنوار والصلاة والسلام على من هو سيد الأبرار وآله وصحبه وعبيه أمه أمته ومصحابه الخيرات والأخيار والأخيار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

تعریف اور توصیف اللہ رب العالمین جل ماجد کریم دی حدوں بے حد درود اور سلام حضرت امام الانبیاء حبیبی کی نور وحدت مجمع الانوار مبدع کثرت غایت خلقت صاحب صلی اللہ علیہ و صاحب وبارک حمد و سنا درود و سلام بعد جملہ حاضرین مجلس نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام تو بعد جملہ دوست نو ملاد شریف دیا خوشیاں تے برکتاں مبارک ہوئیں دوستوں بزرگوں ماہ ربی الاول شریف دا مہینہ ہے امت مسلمہ وچ خاص کر مذہب اہل سنت والجماعت وچ اس مہینے مبارک دا تعارف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی با شہادت کے حوالے نال ہے ہر خاصی اور آم دا یہ ذہن ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و برکات ولادت با شہادت کے حوالے نال سنا سنایا جائے گا بیان کیتا جائے گا تو دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت تاریخ انسانیت اور صفحات تاریخ کے ایک بار ہون عظیم ترین واقعہ ہے ولادت جس کی بھی ہوتی ہے ایک دفعہ ہوتی ہے بار بار ولادت نہیں ہوتی تو صاف زہر ولادت و سعادت دے حوال واقعات علماء حضرات تو خطبا حضرات تو عرصہ دراز تو سن رہے ہو دے رہے ہونا واقعات اضافہ تے نہیں ہو سکتا کمی بیشی تے نہیں ہو سکتی لیکن اصا پھر بھی تے جذبہ جدت پسندی نو تسکین دین کیتے سانو ممبر دے اتے نمی تیاری کر کے بہنا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کا دی ولادت و اگر اگرچہ مجمع خیرات ہے مجموعہ کرامات ہے مبد فیوز رسالت ہے لیکن ولادت با شہادت ذکر خیر تو دلان دے وچ معرفت عظمت محبت پیدا ہو سکتی ہے لیکن شری محل ولادت شہادت دے ذکر خیر دے نال نو انسانی دی صلاح حیات انسانی انقلاب حقوق توحید دی معرفت یہ مہت ولادت و سادت نہیں پوری ہو سکتی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و برکات دی رسالت عالیہ دے نال یہ تمام چیزاں دی تکمیل وابستہ ہے کیونکہ ولادت ب سادک کام انسان دی نہیں جہد خاندانی عظمت والدین دی عزت علاقائی کرامت پیدا ہوئے وہ بھی نہیں لیکن جدو تص آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت سعادت یا میلاد کا ذکر کرو گے تو نسبت ضرور ہی کرنی پینی ہے تخصیص نسبت نال حاصل ہوے گی کیونکہ ولادت اور میلاد یہ تو ہر انسان کا ہوتا ہے ولادت ساڈی بھی ہوئی ہے ملاد ولادت ساڈی ہے لیکن ملاد کون مناتا ہے لیکن جہے بچارے سکھ دیا دلان سن سکھ دیا دل والے انہیں آخیا یار سا ملاد تو نہیں منی دا چلو سال گرا ہی منا لو کی منا لو سال گرا ملاد کی بجائے سال گرا مناتے ہیں کیا آج ہی میرا یوم پیدائش ہے رسول کا ملاد ہے اور امت کی سال گلا شروع ہو گئی تو ولادت با نو نسبت نال ولادت کس کی ہے اللہ کے رسول کی رسول کی ولادت ہے اور رسول کی ہوں گے اللہ تبارک و تعالی دی ذات دا تو ولادت وادت اس تو پہلے رسالت رشالت تو پہلے اللہ تعالی دی ذات اللہ تعالی رسول ولادت اللہ رب العالمین نے رسالت اور نبوت کا سلسلہ نو انسانی کی ہدایت کی کیوں شروع فرمائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات دی جڑی ولادت پاک ہے یہ خیر قرآن مجید الحمد للہ کے بناس تک شراہت نہیں کھلے لفظوں نہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانیت کے بھی عظیم ترین انسان ہیں اور تاریخ انبیاء کے بھی عظیم ترین پیغمبر ہیں تو اتنی عظیم ترین انسان دی تاریخ ولادت قرآن مجید کیوں نہیں آئی رشالت کا تو ذکر ہے ولادت کا نہیں ہے حالانکہ قرآن پاک دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق انسانی دے مراحل دا بھی بیان فرمایا ہے ولادت عیسیٰ دا بھی ذکر کیتا ہے خلقت آدم دا بھی ذکر کیتا ہے لیکن اپنے رسول محبوب او دی ولادت و بادشاہ دا ذکر کیوں نہیں کیتا رسالت کا ہے ولادت کا نہیں ولادت کا درجہ بعد ہے رسالت کا درجہ پہلے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پوری کائنات ہے فرش تو لے کے عرش تک کلمہ شریف نال ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ نہیں آیا لا الہ الا اللہ محمد بن عبداللہ اللہ محمد بن عبد اللہ نہیں آیا محمد الرسول اللہ آیا ہے ایک کلمہ اس کلمے کی تخصیص آپ نال نہیں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے شریف محمد رسول اللہ ہے رسالت کا ذکر ہے نصب کا نہیں ہے کیا یہ صرف سارے رسول کی خاصیت ہے نہیں تاریخ ہے جنہ نبیا کے کلمے مشہور ہیں انہوں سب نبیا کے نبی دے نسب دا ذکر نہیں اللہ تعالی دی رسالت دا ذکر ہے ابے دا ذکر نہیں باپ دا ذکر نہیں نسب دا ذکر نہیں اللہ تعالی دی ذات دا ذکر ہے کلمہ ہے حضرت آدم صفی اللہ لا اللہ آدم شفیع اللہ لا الہ الا اللہ نور نجی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ داؤد خلیفت اللہ لا الہ الا اللہ موسا کلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ دین دی بنیاد ہے اسلام دی روح ہے توحید دی حقیقت کلمے بچ ہے رسالت کی حقیقت بھی کلمے دے وچ ہے اے دو چیزاں اللہ تعالی نے کلمے چ رکھیاں نے حالانکہ نبیاں کا نشہ بہت بڑا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے دے وچ انسان کے نصب کا تعارف نہیں کرایا اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے جی پیو کا تعارف ہوں کلمے بچ آدم کا کیڑا پیو ہے ارے آدم شفیع اللہ کا تو کوئی باپ نہیں ہے آدم کے کلمے میں کیا کہو گے نہیں کہو گے تو کلم توحید رسالت کی رعایت کیا ہے صرف توحید ہے نسبوں کا ذکر مقصود نہیں ہے رسول کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا اور بڑیا سفت نے اور بڑیا شانہ نے اور بڑیا کرامت نے اور بڑے کمال ہیں لیکن تمام کمالات محمدی چو تمام صفات احمدی دے وچو کلمہ جیڑا تعارف ہے توحید اور رسالت دا او دے وچ اللہ تعالی نے توحید دے باب الوحیت دا ذکر کیتا ہے اور رسالت دے باب رسالت دا ذکر کیتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ دے ہور بھی صفتا ہے نے لیکن الوحیت کا ذکر کیا ہے رسول دے ہور بھی صفتا ہے نے لیکن رسالت دا ذکر کیتا ہے کیوں کہ الوحیت دے حقوق بغیر رسالت تو پورے نہیں ہو سکتے وجہ کی کہ تاریخ انسانی دے توحید دے مقابلے آن والیا جنہ چیزاں نے خدا تعالی دے مقابلے آن والیاں جنہ چیزاں نے تو سب تو وڈی ویڈی نسب ہے کیا بولو نسب پرستی ہے خدا پرستی مکتی ہے نسب پرستی آئی خدا پرستی گئی اس واسطے اللہ تعالی نے نہ کلمے کسی نسول نصاب کا ذکر کیتا ہے اور رحمت للعالمین دے نصاب عالی دا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نہیں کیتا رسالت کا ذکر ہے باپ کا نہیں ہے خاندان کا نہیں ہے نصب کا نہیں ہے علاقے کا نہیں ہے کہ یہ سب چیزوں کی عظمت بھی ذات نہیں ہے ان سب چیزوں کی عظمت اللہ تعالی کے رسول کی رسالت کے ساتھ ہے مخلوق کے یہ خالق دے مقابلے میں دو آئے نے اور کوئی نہیں آیا فرشتے بھی نہیں آئے زمین و آسمان بھی نہیں آئے حیوان دے پکھی بھی نہیں آئے شجر تے حجر بھی نہیں آئے خدا تعالی دے دے نال مقابلے وچ دو مخلوق آئی نے ایک جن دوسرا انسان جن نے جنہ دے وڈے شیطان نے خدا دے آدم دا مقابلہ مادہ پرستی نال کیتا ہے اور انسان نے اللہ تعالی دا مقابلہ نسب پرستی نال کیتا ہے اس واسطے اللہ تعالی نے کیونکہ جو سید اعظم ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مواحد اعظم ہے تمام خدا پرستی دے مقابل جتنی بھی بت پرستیاں رحمت اللہ نے سارے ختم کیتا ہے خاص کر نسب پرستی دے بت آپ نے پہلے توڑیا ہے اس لیے جہاں بھی کلمہ ہوگا محمد رسول اللہ ہوگا محمد بن عبد اللہ نہیں ہوگا اللہ تعالی نے کلمے دے قرآن پیغام دیتا ہے اے لوگوں اگر کوئی نصب فخر کے قابل ہے تو محمد رسول اللہ کا نصب ہے جب اتنی عظیم انسان اپنے نصب پر فخر نہیں کرتا تو کسی کا حق نہیں بنتا نصب پر فخر کرے کسی کا حق نہیں بنتا بھاوے جٹ کا پتر ہوگی پتر ہو جٹ کا پتر ہے سید کا پتر ہے پیر کا پتر ہے فلانا پتر ہے فلانا پتر ہے اتنے کوئی پتریاں شتریاں نہیں چلنیاں پتریاں تے لے گئی نے آدم دے اولاد نو اللہ رب العالمین نے انسان نو ہر عظمت دیتی ہے انسان نے خدا تعالی نال مقابلہ کیتا ہے مادیت نال نسب نال اپنے علم دے نال اپنی حکومت دے نال اپنی سلطنت دے نال اپنی طاقت دے نال خدا نال مقابلہ کیتا ہے اور جڑا اللہ دا رسول ہوندے او موحد اعظم ہوندے او سارے چیزاں بعد وچ رکھدا ہے رب العالمین دی توحید نو پہلے رکھدا ہے اس واسطے سیدو او سیدو تمہارے نصب کی انتہا ہوگی رحمت عالمین پر پھر رحمت اللہ عالمین کے کلمے میں نصب نہیں ہے بات کو غور سے سنو خات نہیں پیا مارتا سچ پیا بولنا وہ تا حق نہیں بنتا نصب دے فخر کرو چلو فخر بھی کرو نال اصل آنا شرم بھی کرو فخر کرو نال شرم ہی کرو فخر کریں تو شرم نہیں آتا اللہ رب العالمین نے کلمے کو بنیاد بنایا توحید کا تعارف کلمے سے رسالت کا تعارف کلمے سے قرآن کا تعارف کلمے سے انسان کا تعارف بھی کلمے سے اب کلمے میں جو تعارف ہے وہ نشبی نہیں ہے مادی نہیں ہے علمی نہیں ہے رسول اللہ نے نہیں فرمایا لا اللہ محمد رسول اللہ لا اللہ محمد رسول اللہ فرمایا لے نہیں فرمایا لا اللہ محمد رحمت اللہ لا الا اللہ محمد حبیب اللہ نہیں کہا رسول اللہ کہا کیونکہ وصف رسالت اتنی جامع ترین وصف ہے کہ اللہ کے رسول کا خالق سے بھی تعلق ہوتا ہے مخلوق نال بھی تعلق ہوتا ہے کہ رسالت کد کہتی ہے کہ مخلوق نو خالق نال ملا دینا اس تو وڈی انسان واسطے کوئی عدمت نہیں ہے اب لہذا سیدہ جب کلمہ پڑھو وہاں تو اللہ اللہ محمد رسول اللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب علی کا ذکر نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا ذکر نہیں ہے آپ کے نصب کا ذکر نہیں ہے یہاں نصب کا ذکر نہیں ہے نسبت کا ذکر ہے نصب ہوتا ہے باپ کا نسبت ہوتی ہے خدا کی نسبت ہے رسول اللہ نسبت ہے محمد بن عبداللہ یہ نصب ہے تو کلمے کی بنیاد نصب پر نہیں ہے نسبت پر ہے ایک ہے باپ ایک ہے خدا نصب دی دی بنیاد پیو بنتا ہے دین بنیاد رب بنتا ہے وہ جی میں پیو دے رب دا مقابلہ نہیں ہو سکتا میں نصب دے دین دا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچے ہم یار اتنی تخلیق آدم کا بھی ذکر ہے قرآن میں تخلیق کائنات کا بھی ذکر ہے تخلیق انسان کا بھی ذکر ہے ولادت روح اللہ کا بھی ذکر ہے اور جو سید الموجودات ہے جو مقصود کائنات ہے وہ تو ذکر دے پہلے ہونا چاہیے سوچا بڑیاں سن جواب نہ دینا چاہیا ہے کدوں جد پوری دنیا دے وچ سیداں سادات سید کھڑے ہو گئے نے کہ ہمیں دین رسول کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں نصب رسول ہی کافی ہے پھر دماغ چاہیے کہ یار اگر اتنی عظیم انسان کا نصب قرآن میں نہیں ہے تو پھر کسی کا حق نہیں منتا اپنے نصب پر غرور کرے اللہ محمد رسول اللہ اب ایک ہے ابنیت کسی کا بیٹا ہونا ایک ہے رسالت بیٹا باپ کا ہوتا ہے رسول خدا کا ہوتا ہے بیٹا کا تعلق محدود ہے محمد بن عبداللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ کے بیٹے ہیں تو جب بیٹے کا ذکر ہوگا تو ماں باپ ماں باپ کے ساتھ علاقہ زبان وطن قوم خاندان قبیلہ اور برادری جو بیٹا ہوتا ہے نا بیٹا یہ نصب کا تعلق جائے یہ محدود ہے علاقے کسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عرب کے علاقے میں ہے اور رسالت ساری کائنات کے لیے ہے ولادت عرب میں ہے رسالت فرش سے لے کر آج تک ہے وہ اپنے ماں باپ کے لال ہیں سارے رسول کی میں بڑسن علاقہ وطن شہر مکہ مدینہ ابنیت محدود ہے رسالت لا محدود ہے ابنیت کی وجہ سے کرامت ملے گی تو اپنے خاندان کا بزرگ ہوگا اپنے علاقے کا سردار ہوگا ارے یہ سید المبیا کے سید نے بنایا محمد بن عبد اللہ کی وجہ سے نہیں محمد رسول اللہ کی وجہ سے یہ سید القائنات یہ سید الموجودات یہ امام المبیا اے مناسب اے مراتب اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیے ہیں یہ عبداللہ کے صدقے میں نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے حبیب اللہ کی وجہ سے ملے ہیں نہیں نصب محدود ہوتا ہے نسبی فضیلت محدود ہوتی ہے ہوے گا چلو جی وڈے خاندان تو مرتے خاندان ہی وڈا گا نا خاندان دا جو وڈا جی تو جب ابنیت آئے گی کسی کا پتر ہونا تو اس کو یہ فضیلت جو ہے وہ اس کے ماں باپ کی وجہ سے آئے گی کہ فلانے دا پتر ہے فلانے دا پتر ہے سردار دا وزیر دا امیر دا پیر دا مولوی دا پتر ہے تو فضیلت کا مبدا آبا و اجداد بنتے ہیں بیٹا نہیں اولاد نہیں فضیلت کی بنیاد بنتی فضیلت کی بنیاد آبا و اجداد بنتے ہیں اولاد نہیں بنتی شاید کو پوچھتے ہیں تو فرض فر نسب ملاؤ لاؤ کی آخو گے یہ آخر سید دے پتر ہیں کیونکہ نسب میں باپ کا تعارف کرایا جاتا ہے نصب دے وچ پیو دا تعارف کرایا جاتا ہے وہ اپنا ذاتی تو نہیں ہوتا نسبی ہوتا ہے انہیں آخنا میں او دا پتر ہوں تو تعارف باپ کی وجہ سے ہوتا ہے نسب میں پھر تسا آگو ٹرتے جاؤ سادہ ٹرتے ترتے جاؤ جاؤ آپ نشا مک جائے گا آپ صلی اللہ وسلم کی ذات نشب کی دے انتہا ہو گئی ذات رسول ذات رسول کا نشب کہاں تک چلے گا بھائی شاید نشب ہو گئی رحمت اللہ عالمی سید المبیا تک تو سید المبیا کا نشہ بھی تو چلے گا ہوں اللہ دے رسول کا جب نشا بیان کرو گے اس کا مطلب نکلے گا کہ محمد بن عبداللہ کو جو فضیلت ملی ہے یہ اس کے باپ عبداللہ کی وجہ سے ملی ہے نصب نو ٹورو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصب بھی تفاخر کرنگے اپنے باپ دے وہ اپنے پیو دے وہ میں ٹردا ٹردا حاضرہ آدم تک پہنچ جائے گا جدو آدم تک جاؤ گے اتنے دے پیو لبنا ہی نہیں اتنے نسم مک جانے نے آگے آدم کا نصب کیا بیان کرو گے آدم کا نصب نہیں بیان کرو گے آدم کی نسبت بیان کرو گے اگر اس کا نصب بیان کرو گے تو ماں باپ ہے ہی نہیں اگر مٹی اور گارے کو بتاؤ گے تو عظمت آدم کو کیسے ملے گی اب نتیجہ نکلے گا کہ آدم کے نصب پر فضیلت نہیں آدم کی عزت خدا تعالی کی تخلیق پر آئے آدم تک جاؤ گے آدم علیہ السلام رحمت اللہ عالمین دا نصب ایک کے اوپر جانے پہ ایک کے تلوی جانے پہ ایک کے آپ دی اولاد آپ دی آل یہ بھی تو پکی گل ہے آپ بھی تو کسی دی آل اولاد ہے نا اب میں سیدوں سے پوچھتا ہوں کہ تم تو ہاں آل محمد تم بڑا فخر کرو بہت بڑا نصاب کرو اب میں کہتا ہوں محمد بھی تو کسی کی آل ہیں وہ کیا کریں گے اب رحمت اللہ عالمین کیا کریں گے کہ میری عزت اور عظمت میرے باپ کی وجہ سے ہے باپ کی وجہ سے عزت عظمت نہیں ملی اللہ کا رسول ہے اس کی وجہ سے عظمت ملی ہے اگر ولادت ہے تو اللہ کے رسول کی اگر ولادت ہے تو اللہ کے نور کی یہ سونے نسب تو جدو نسب تو ٹرو گے نا آدم تک جا کے سارے نسب مک جا گے آدم کا نہ پیو ہے نہ ماں ہے اگے جاؤ گے تو مٹی دے گارا نظر آئے گا مٹی گارا کون اپنے منہ ملتا ہے آگے تو مٹی ہے گارا ہے مٹی گارے کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا سجدہ ہی نہیں کرنا شیطان نے کہا مٹی اور رہا ہے سجدہ ہی نہیں کیتا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شیطان سجدہ کیوں نہیں کرتا خلق تو بے اور میں تینوں اپنے دونوں ہاتھوں لال بنایا آدم دوم ہاتھوں لال بنایا تشریف آدم ہے تو آدم کے نش عزت کرامت آدم کی عزت اور کرامت خاک سے نہیں رب العالمین سے آئے تو اے انسان جے ٹرے نسبت والے پاسوں تے پھر بھی تیری انتہا رب دے ہوندی ہے جے ٹر نسب پاسوں تے تیری پھر بھی انتہا رب دے ہوندی ہے گل رب تے مکدی ہے کیوں دے نہیں مکدی کیوں دے نہیں مفدی اب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نال نشبی مقابلہ تاریخ دے وچ کینا کیتا ہے کیونکہ رسالت والے پاس تو ہو ہی نہیں سکتا کیویں کرن قوم یہود قوم نصارا انہاں نشہ والا پاسا تکیا کیڑا والا نشہ والا پاسا تکیا کیویں قوم یہود انہوں دی بربادی کیون آئی یہ بھی آ رہے سارے صاحبزادے نے اے جڑے یہودی نے نا جن کو تم کہتے ہو یہودی پر لانت یہودی پر لانت یہودی پر لانت ارے یہ بھی حضرت خلیل اللہ کی آل ہیں درود پڑھ دے ہو نماز کی آندے ہو اللہ صلی اللہ محمد وال محمد کما صلی اللہ ابراہیم والا آل ابراہیم جڑا آل ابراہیم ہو پڑھ یہ آل ابراہیم جو یہودی ہیں اسرائیل میں رہتے ہیں جو سب سے بڑا شیطان ہاؤس ہے ساری دنیا دے ڈاکو ہے ساری دنیا دے حکومت کیا کریں گے یہ کون ہے یہودی کیوں کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان میں سے ایک کا نام تھا یہودا کہ جدو بھائی سٹن گئے نا یوسف علیہ السلام نو نوہ دے انہوں نے آخیا مار آپ نے فرمایا خوہ چھٹ دو یہودا نے فرمایا یہ اس یہودی حضرت ہے یہود علیہ السلام کی اولاد ہے جن کو تم اسرائیل کہتے ہو یا یہودی کہتے ہو وہ اب روئے زمین پر سب سے بدترین لوگ ہیں سب سے بدترین قوم ہے حالانکہ ان کا نصب بہترین ہے وہ آل ابراہیم ہے اور نماز میں جو تو درود پڑتا ہے وہ یہی نماز کا درود ہے واجب ہے اور کوئی درود نماز میں نہیں پڑھ سکتا یہی درود پڑے گا درود گا نماز میں تو ادھر کیا کہے گا سورت فاتحہ پڑے گا فاتح کیا کہے گا اللہ تعالیٰ الحمد اللہ دعالین مولا میں راہ ہوں ادو دعا بھی منگی ادو سلاد بھی بھیجی ہے اللہ صلی اللہ محمد ولا محمد ان کا ماں صلی تعالیٰ ابراہیم ابراہیم تھوڑا کیا خیال ہے جہاں درور شریف پڑھ دو آل ابراہیم دے اے یہودے کو شامل کریں دو یا کہنا سوچ جواب نہیں واہے وے تلکڑے ہاں تلک جلدی پوندو نماز میں جو درود پڑھتے ہو اس میں کہتے ہو آل ابراہیم جی آل ابراہیم میں فلسطینی یہودی کو بھی شامل کرتے ہو بما دے پترو جواب تو پکا دیو خالی دے اتفاق ہی نہیں ہویا اللہ کرے پیدا ہو جائے تاریخی بات ہے جڑی گل وڈی ہوے اودے تو ہمیشہ چھوٹے ہی رہ جاندے ہو وڈی گل ہوے تے بھول لے منلے بن ویندے اللہ جانے خیر ہوے ارے بابا سوال کرو سید سے کشتیوں کا سوال ہے جواب دینا پڑے گا لیکن جو چشتی جواب سوال کرے گا جواب نہیں دے سکتے لیکن جواب دو گے تو پھر بھی مرو گے نہ دو گے تو پھر بھی مرو گے ہاں چشتیوں کا سوال شام منہ میں چچوندر ہوتا ہے چھوڑے تو مر رہے تھے کھاوے تو مر رہے اب میں سوال کرتا ہوں تم درود ابراہیم پڑھتے اور آل ابراہیم پر درود بھیجتے ہو لیکن قوم یہود کو بھی شامل کرتے ہو نہیں کریں گے کیوں اب دو باتیں جی دے ہو دین نشب تو وڈا جی، جی۔ تے پھر جڑا درود پڑھ ہو اللہ اللہ محمد آل محمد آل محمد یہ بھی تو درود ہے نا آل ابراہیم آل محمد ہوں سوال ہے جس رکھتے ہو دین نو پہلے تے آل محمد جو کافر سید شامل نہیں ہو سکتا اگر آلے اگر دین کو نیچے رکھتے ہو اور نصب کو اوپر رکھتے ہو تو پھر آل ابراہیم نے بھی یہودیوں کو شامل کر کے دراز سلام پڑھا کرو پھر ایک طرف قرآن ہوگا دوسری طرف درود ہوگا قرآن کی صورت فاتحہ کہے گی ارے یہودیوں پر اللہ والے سکول اگر نصب کو دیکھنا ہے تو آل ابراہیم ہے یہودی ان پر بھی درود بھیجو اگر نصب بعد میں ہے دین پہلے ہے تو ہم یہودی پر نہیں بھیجیں گے یہودی کا نظریہ آج پوری دنیا پر نصب پرستی کا غالب ہے یہودی کے میں تباہ ہوئے انہوں نے آخیا دین آل ابراہیم کو دین ابراہیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہ دنیا میں بدترین ہو گئے دین ابراہیم کے دشمن ملت ابراہیمی کے دشمن تاریخ کے بدترین انسان ہیں انہوں نے نظرہ دیا مسلمانوں میں سیدوں کو سیدوں کو سیدوں کو کہ تم کہو جو سید ہے اس وہ کو جو آل محمد ہے اس کو دین محمد کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ یہودیوں کا نظریہ ہے سید جی سارے کو درود لینا ہی نہ پہلے یہودی دی غلامی چھوڑ پھر سلام بھیجا گے سلام سلام نہیں بھیج دے میں جب نماز پڑھتا ہوں تو درود ابراہیم ہی پڑھتا ہوں جب میں درودہ پہنچتا ہوں والا آل ابراہیم تو میں اپنے دماغ سے عقیدے سے یہودی فلسطین والے کو نکال دیتا ہوں کہ یہ سلاد کبریائی کے قابل نہیں ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے غلط کی ہے حضرت داؤد کی زبان سے حضرت اشارہ کی زبان سے محمد رسول اللہ کی زبان سے تو جب میں پڑھتا ہوں نا علامہ صلی اللہ محمد والا علیہ محمد کما صلی اللہ ابراہیمہ والا علیہ ابراہیمہ جب آل ابراہیم پر آتا ہوں تو یہودی کو بھی نکال دیتا ہوں اور جب آل محمد پر درود بھیجتا ہوں تو یہود پرت سید کو بھی نکال دیتا ہوں گل سمجھ جائیے بے گل نہیں او مری پے اگو دور دے پیچھو چوڑ سمجھا چیچا حال ہی کالیا بلکہ جمیا ہی کہنی بات سمجھے گا نہیں دلیل کے بات کرو سچ نہیں چیشتیاں سچ ہے میں یہودی پر لانت بھیجتا ہوں اس کو آل ابراہیم میں داخل کر کے میں خدا کا سلاد اور سلام اس پر نہیں بھیجتا میں اس سید پر سلاد اور سلام بھیجتا ہوں جو یہودی کا دشمن ہو سکول کا دشمن ہو جمہوریت کا دشمن ہو رسول اللہ کا وفادار ہو چاہے وہ میرے علی ہو یا خواجہ میری ہو نہیں ان پر بھیجیں گے ان پر بھیجیں گے نہیں بھیجو گا دیتے یہود ہلاک ہوئے آل ابراہیم ہے مقابلہ کیا تاریخ پڑھو یہ قوم یہود ہے نبیاں دی قاتل خدا دے دین دی دشمن کیویں بڑیے نصب نسب پرستی نے نسب پرستی نے انہیں آخیا ہم بیٹے ہیں فضیلت تو ابنیت پر ہے پھر اللہ سے انہوں نے نسب دیا نسب پرستی دے او خچے اڑائے قرآن چو خچے اڑائن فرمایا جن کے نسب پر مان ہے نسب دے د فخر کریں دے ہو اس خلیل اللہ علیہ السلام دا کیا حال ہے یہ دیکھو اللہ نے تم تم تم تو جانور دی قربانی نہیں دیں دے آل ابراہیم ابراہیم کا کیا عالم تھا وہ اپنے بیٹے کو خدا کے راستے میں قربان کر رہا ہے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام دے ذکر کی تن اسماعیل یعقوب یوسف دے انبیاء بنی اسرائیل دے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کی تن فرمایا جنہ پیو دادا نے تو فخر دے مان کر دیا انہوں دا تے حال ہے جدو انہوں اپنی نصب دے مان نہیں کیتا رب دے فضل دے مان کیتا ہے تو پھر فضل بڑا ہے نصب بڑا اب کوئی فتوا مجھ پر بھی تو لگے گا نا لیکن ہم نے بات دلیل سے کی ہے کھلی کی ہے لکی نہیں کی تھی دل منیا کہ نہیں ہم بھی آل محمد پر جب درود بھیجتے ہیں تو جس طرح آل ابراہیم سے یہودی نکل جاتے ہیں اسی طرح آل محمد سے بھی یہود پرست نکل جاتے ہیں ہم یہودیوں پر سلاد و سلام نہیں بھیج سکتے یہودی کے غلاموں پر بھی نہیں بھیج سکتے ارے ہم نوکری کریں گے آل محمد کی اور وہ آل محمد جو اپنے رسول اللہ کی نوکری کرے گی سمجھے گا نہیں ہاں جن سلاد سلام پڑھنا ہے سن جب نماز پڑھے نا مری پیا ہاں تو جدو آ کے والا آل ابراہیم اتو جدو آل ابراہیم کی گل آئے نا دل خیال کر لو یہودی نکل گئے اسرائیلی نکل گئے نکل گئے ہاں بھائی مانو تڑے تو نبیاں کی لانا تے خدا کی لانا تے رسولوں کی لانا تے وار نا سے اجمائن اللہ سے فرمائد سارے لوگ کی لانا تے اب درود پڑھتے ہو تو کیا کہتے ہو اللہ صلی اللہ محمد و اللہ علیہ محمد کما صلیتا کما صلیتا اللہ ابراہیم و اللہ آل ابراہیم یہ کما کا لفظ ہے عربی کے اصول کے مطابق کما برائے تشبیح ہے کہ اے میرے اللہ جس طرح تو ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود بھیجتا ہے اسی طرح محمد اور آل محمد پر بھی بھیج اسی طرح اسی طرح کس طرح کہ جب تو درود بھیجتا ہے تو فلسطین کا یہودی ابراہیم میں شامل نہیں ہوتا تو مولا جس طرح ادھر شامل نہیں ہے ادھر آل محمد میں جو محمد کا غدار ہے وہ بھی شامل نہیں ہے کما کا لفظ عربی پڑھو کوئی پڑھتا ہے تو سمجھے کما کا لفظ ہے جیسا کما ہے تشبیح کاف کا ہے جس طرح تو ان پر پڑتا ہے اسی طرح تو آل ابراہیم سے یہودی نکل گئے اور آل محمد سے سکولی سید لکھے ہاں میرا میں گل نے سٹی بیٹھا جا کا صرف نصب دیکھو سید کا ایمان نہ دیکھو تکوا نہ دیکھو دین نہ دیکھو نصب دیکھو تو میں کہوں گا پھر خبردار آج کے بعد یہودیوں پر لانت نہیں بھیجی سورت فاتح سے المغلوب نکال دے البرا نکال دے آل عمران نکلا دے ڈھائی سپارے کدڑے پوشن تے کو قرآن دے بچوں یہودی مخالفت ڈھائی سپارے میں چوری کھڑی ہے پہلے قرآن کو جڑے تھے ملا یہودی نل سے اس واسطے جو یہودی نل کھڑے نے قرآن کو چھوڑے تھے کھڑے نے نا بات کر رہا ہوں نا سمجھو اشارے ہاں گدر کو ہو تو تادی کو اشارہ اب تم کہو گے سید چشتیوں نے تو ایک اور ہی بم گرا دیا ارے بابا بم تم بناتے ہو گراتے ہم میں تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بمانا نصاب محمد ہی کا ذکر نہیں قرآن میں بھی سراہتن ذکر نہیں تو اس کا مطلب ہے کلمہ اور قرآن دین کی دو بنیادیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ توحید نصب کی پرستی کی دشمن ہے اور نصب پرستی توحید کی دشمن ہے جو اللہ کا رسول ہوتا ہے وہ مواحد اعظم ہوتا ہے وہ خدا کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنا پڑے گا اپنے باپ کو بھی خدا کے لیے قربان کرنا پڑے گا خدا کو قربان نہیں کر سکتے باقی سب کو کریں گے تیرا پیو جن نشب سیا کا مکان کرنا ہے تیرا پیو رسول آزم گال کڈے اللہ تعالی گال کڈے کافر ہو جائے گا کہ نہیں واجب القتل ہوئے گا کہ نہیں تو ہوں میں یہی سوال کرنا ابو لاب کی لگتا سی نبی پاک کا چاچا سی نا رب دے لوگ نبی پاک دے نسبی رشتہ دار ہیں سارے اگر نشہ پرستی ہوتی تو یہ رسول ہی کیوں آئے رسول ہی کیوں آئے نشہ پرستی ہے تو رسول ہی کیوں آئے جب فضیلت کی بنیادی مان تکوا نہیں ہے نشب نشہ پھر سو پوچھو سید جڑے نے نا ساڈے تو جدو احترام کران دی واری آوے ساڈے تو ساڈے عزت کراون دی واری آوے پھر آنے نے یار اچھا تواڈے نبی دی اولاد نہیں میں کہ آکھیا جے آکھے نبی میں کہ ہم یہی تو کہتے ہیں جدو ساڈے تو عزت کرانی نے یار اچھا آلے رسول ہیں آلے نبی ہیں تو میں نے کہا رسول پہلے ہے نبی پہلے ہے آل بعد میں ہے ہم یہی تو کہتے ہیں رسول بنتا ہے دین دین کے ساتھ پہلے رکھو بعد میں نصب رکھو جدو اصل سید تو مطالبہ کروں اپنی عزت نہیں سید لمبے یاد آ تو پھر نے ہے سیا نسا بھی ہے واہ بھی واہ کیا بات ہے عزت کی تے بیٹا ہے عزت کرن تے بیٹا بیٹا دے او حلالی ہے نا بھئی ایک کی عزت ایک کے کرنی سیادہ تشہائی ذکر کر کے عزت کروا رہے ہیں اصا کریں گے بے شک سا حق بنتا ہے اساں حال محمد نوکر ہیں سارا فخر ہے سانو فخر ہے الحمدللہ سڈے کو رسول دی آل ہے سانو فخر ہے لیکن اے سید جب عزت کراتا ہے تو رسول کا نام لیتا ہے اور جب عزت کرواتا ہے تو رسول کا نام دیتا ہے جب کرن دی واری ہوتی ہو تو رسول کو بول رہے ہیں دھوکھا دینا سید ہو کے دھوکا حسین کے خون میں دھوکا تو نہیں ہوتا حسین دا خون ہی میں تازہ تازہ ہوئے نا تازہ نہ لگا ہوئے یہودی دا تو حسین کے خون میں دھوکھا نہیں ہو سکتا حسین کے خون میں بغیرتی نہیں ہو سکتی حسین کے خون میں کفر دوستی نہیں ہو سکتی حسین کے خون میں بے ادبی نہیں ہو سکتی حسین کے خون سے دین سے غداری نہیں ہو سکتی اور سیادہ خون کا تیرا پاک پر تعلیم پلیتا تو لئی ان سے ایک دتا ہی حسین کا خون ہی سال رکھے ساڑ رکھیے یا آپ ہی ساڑی آئی اچھا چشتی تان آنے تھا اے نصب رسول بچا لے خون کو خون حسین کو بچا لے لیکن تائیں آگے نہیں نہیں میں کیوں بچاواں سنی مسلمانوں دین پہلے نصب بعد میں اب دیکھو سنو اچھا تسا مسلمان ہوئے بیٹھے ہاں کہ نہیں سارے اپنے پیو دادیاں نے نصب ہیں کہ نہیں ہے نا جی، جی۔ اب ایک مولوی صاحب آدھا مینو کلمہ پڑھ میں جدو کلمہ پڑھا گا تو میں آخا گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ آخا گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ایک پڑھا گا تو میں تے اپنے نصب نو چھوڑ دیتا ہے مثلاً میرا باپ کلمہ نہ پڑے میں تو اس کو کافر کہوں گا اگر میدان جنگ میں آ جائے تو میں اس کو قتل کروں گا جنگ بدر جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے اس میں ایک طرف نصب تھا اور ایک طرف تین تھا ایک طرف نصب تھا ایک طرف دین تھا نصب نے بت پرستی میں جمع کر دیا اور دین نے خدا سے ملا دیا وہ جنگ بدر جو ہے وہ گلے نہیں کٹے وہ نصب کٹے گئے وہ دین کا خاتمہ نہیں نصب کا خاتمہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ دے بیٹے سن حضرت عبد الرحمان بن نبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس لگی جنگ بدر تو بعد ہوئی مسلمان ہوئے تے مجلس لگی تے عبد الرحمان نے آخیا ابا جی اس آخیا جی بیٹا اے مد جنگ بدر دے تو میرے دفعہ کئی دفعہ میرے سامنے آیا ہے لیکن میں آ یار موڑ بھی ابا ہے موڑ بھی ابا ہے میں معاف کر دیتا ہے صدیق اکبر نے فرمایا جی آ میں نہ تب کچھ ہی ہے جنگ بدر میں ایک طرف توحید پرست ہے دوسری طرف نسب پرست مادہ پرست بدھ پرست قوم پرست وطن پرست علاقہ پرست تھے تھے تھے رحمت اللہ عالمین نے وہ اسلام کی پہلی جنگ ہے جیسے جہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خدا پرستی نو بچایا ہے باقی سارے پرستیاں نو تحتے کر دیتا ہے اگر نصب کو دیکھتے ہیں تو ادھر چاچا ہے ادھر بھتری جائے ادھر ماما ہے ادھر بھنے جائے ادھر پیو ہے ادھر پتر ہے وہ جنگ بدر جو ہے وہ کیا ہے وہ اپنے خاندانی جنگ ہے برادری دی جنگ ہے خاندانی دی جنگ ہے نشا ایک لے کچھ ادھر نے کچھ ادھر نے سونے جنگ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ ہے باقی جتنی بھی جنگان نے وہ سارے اسے بیٹیاں لگتی نے ماں ہے سارے کی ساریا جنگ دی ماں ہے تو میں بھی اے جڑے مسلمان ہوئے بیٹھے ہیں نا جنگ بدر کا صدقہ ہے جنگ بدر کا صدقہ اب میں کہتا ہوں قوم یہود آل ابراہیم ہے نصب بہترین ہے لیکن نصب والے بدترین ہے میں میں ایک بات کرتا ہوں کہ اگر تاریخ انسانی میں ادوار اسرائیل میں قوم یہود نہ ہوتی تو انسان برباد نہ ہوتا اور مسلمانوں میں ایک بات غور سے سن لے بڑی بات کر رہا ہوں کدی وڈیا گلا کتے بھی دماغ وڈا کر لیا کر ہاں مری پیار والے چھوٹے دا چھوٹا ہی رہنا ہے بات کو غور سے سن تاریخ انسانی میں انسان کی تباہی قوم یہود کے ہاتھوں ہے اگر یہود نہ ہوتے تو انسان تباہ نہ ہوتا اور امت مسلمہ کی تباہی فتنہ رفت رافضیوں کے ساتھ ہے اگر مسلمانوں میں رافضی نہ ہوتے تو مسلمان برباد نہ ہوتے اگر تو انسانوں میں یہودی نہ ہوتے انسان برباد نہ ہوتے اور یہودی اور رافضی وہ ابا اے پتر وہ دے دی یہ نشہ پرستی کیسے شروع ہوئی ہے فتنا ریف نشہ تو تے شروع ہوا نشہ پرستی ہے پھر قوم یہود کیویں ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا تو قوم یہود نو کیڑے پہلے پہ گئے کانے چ بھئی اے او کیونکہ بشارت پڑھی کھڑے ہیں آپ کتاباں وچ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے کس علاقے سے نسبی تعارف بھی تھا کسبی تعارف بھی تھا ربی تعارف بھی تھا پھر یہ تعارف اللہ نے بچ کرائے سن ربی تعارف کیا اللہ نے فرمایا میرا حبیب اسی کسبی تعارف یہ ہے کہ وہ محلے میں کائنات ہوگا نشوی تعلق پیو اما علاقہ وطن زبان یہ تین کا ذکر پڑھی کھڑے سن جب پڑھی کھڑے تو انہوں نے پتا سی بھی یہ آئے گا آل اسماعیل چو جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو قوم یہود نو رحمت اللہ تو کہڑی شہر محروم رکھا نشا پرستی نے انہیں کیا کیا انہوں یہودیوں نے کہا کہ یہ جو نبی آخر و زمان ہے یہ ہے آل اسماعیل میں سے اور جو اسماعیل ہے وہ ہاجرہ کا بیٹا ہے اور جو ہاجرہ ہے وہ معذ اللہ خلیل اللہ علیہ السلام کو بادشاہ نے کنان نے بطور لونڈی دی تھی تو جو اسماعیل ہے وہ لونڈی کا بچہ ہے اور جو محمد ہے یہ آل اسماعیل ہے یہ لونڈی کے بچے ہیں اور حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارا وہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے چاچے کی بیٹی تھی تو انہوں نے کہا یہ چاچے کی بیٹی ہے وہ لونڈی کی بے وہ لونڈی ہے ہم ہیں آل اسحاق آل یعقوب ہم ہیں خاندان ابراہیم میں سے ہم ہیں آزاد کی اولاد یہ ہے لونڈی کا بیٹا اس کی ماں لونڈی ہے ہماری ماں آل ابراہیم میں سے ہے تو ماں اس کی چھوٹی ہے ہماری ماں بڑی ہے تو اچھا، ہم وڈی ماں والی چھوٹی ماں والے نو نہیں مان سکتے پھر نہیں منیا جو انہیں نہیں منیا تو پھر رب میں ہی منوائے اللہ نے فرمایا نہ من لو او میرے مقابلے ہاں اللہ نے فرمایا اللہ پھر انہوں کیتیا او کیتیا قرآن پاک اللہ نے فرمایا جعلا من ہم نے قردتا والخنازیر وابدتا غوت اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑے جی قوم اسرائیل چو بنی اسرائیل چو آل اسرائیل چو آل ابراہیم چو جڑے پھٹے نے نا کفر دے ظلم دے نال اللہ نے فرمایا انہاں نو اساں بنا دیتا باندر بے شک قرآن آندا انہاں نو باندر بنا دیتا تے اسی آندے ہاں سکول والے باندر دے پوتر نے دے نے گالاں کڈدے نے میں کہ رب باندے اساں باندر بنایا تے اساں نے تو باندر دا پوتر ہی

انگریز اور یہودی کی تعلیم یافتہ لوگو تمہارے آباؤ اجداد جو ہے نا علمی علمی اجداد یہود نسارا اللہ فرماتا ہے ان میں سے ہم نے ان کو سور بنا دیا باندر بنا دیا اور ہم تم کو کہتے ہیں سور کے بچے باندر کے بچے تو پھر چیشتی ہوئے سچے اچھا اے اے اے اور بات چھوڑو اجو فتو دے پوترا نے کشتی گالا کر دے او میں کیا تیری مت مری چے تیری ڈوئی کو لگے ڈالا اے دس شکول والیاں دی تعلیم تہذیب قانون کی بنیاد ہے ڈارون کے نظریہ ارتقاء اور ترقی پر ڈارون کون ہے یہودی ہے ان نے کی آخیا انہیں آخیا ترقی بعد سب سے پہلے انسان کا باپ تلاش کرو انسان کا باپ تلاش کرو یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آدھے آئے نے بھائی ہم آدم کی اولاد ہیں آدم کے بیٹے ہیں ڈارون نے آخیا نہیں دے قرآن نے شانو آخیا نا باندر دا پوتر قرآن نے کہا نا یہ باندر کیا ہیں باندر بنے نے اکما تو اللہ دے بندے اللہ تعالی فرماتا ہے بندو کو باندر بنا دینا حالانکہ بندے بندے نے باندر میں بڑے نے بندے کو باندر کیسے بنایا آخر بندے کو باندر والے کام تو انہوں اللہ سے باندر بنا میرا بابا تو یہ مطلب ہے بندہ کمے نال بنتا ہے آخیا تھا یہودی نے کہا ہم انسان کا سب سے پہلے باپ تلاش کریں گے یہ جس کو تم ترقی کہہ رہے ہو ارتقا کہہ رہے ہو تہذیب کہہ رہے ہو سائنس کہہ رہے ہو ٹیکنالوجیا کار گڈی جہاز بنیا ہے سب تو پہلے انہیں پیو بندے کا پیو بنایا ہے تور پہ سارے سائنسدان لبھن اپنا پیو لبدے لبدے آ کسی آ کے ہاتھ ہی ہونے آگے یہ بھی نہیں کسی کے اٹھ ہونے آگے یہ بھی نہیں کسی یہ بھی نہیں انہیں سنو میں لب آیا پاگل دے پترو تو پیو تو پتہ نہیں لگا میں لب آیا ہاں ڈارون کی لب آیا انہیں میں ساری عمر تحقیق کریں ہوں ہاں۔ میری سائنس تو یہ کہتی ہے کہ انسان آدم کا بیٹا نہیں ہے انسان افریقہ کے لنگور اور باندر کا بیٹا ہے یہ تاریخی حقائق ہیں جو بیان کر رہا ہوں سکول کالے کی کتاب کھول لو بیالوجی کی نظریہ ڈارون دیکھ لو گے ہوں اصا مولوی خاص کر اصا چشتی کیونکہ سکول کے ہم خلاف ہیں تو باقی دا الحمدللہ دلہ رسول دے خلاف نے اصا سکول دے خلاف ہیں باقی رسول دے خلاف نے ایویں نا بابا جی، جی۔ ہوں اصا چشتی آنے ہاں سکول والوں تو یہود نو بھائی نام رادو تے کام باندر والے پیو تا آدم ہے جی، پیو نہ بدلو کام بدلو بدلو کام بدلو پیو نہیں اچھا پیو بدل سکتے کام نہیں انہیں آخیا پیو بدل سکتے کام تو پھر اچھا آخیا پوتر جی تصا پیو بدے بدلیں دو بدلو تو باندر لبیا کیوں جی پیو وجہ کیا ہے انہوں نے کہا ہم ہیں یہود ہم ہیں نسارا میں رحمت اللہ کی دشمنی میں اندھے ہم باندر بن سکتے ہیں اپنا باپ باندر بنا سکتے ہیں لیکن محمد کو رسول نہیں مان سکتے تو اللہ نے فرمایا جو اس کو رسول نہیں مانے گا وہ آدم کا بیٹا بھی نہیں ہو سکتا باندر کا ہوگا اگر ہمارے رسول کو مانو گے تو پھر آدم کا بیٹے بنو گے اور جو آدم کا بیٹا بنے گا وہ ہمارے رسول کا امتی ضرور بنے گا ہوں انہیں آخیا بھی تم بڑے دے کیوں کیوں میں پوچھا انہوں کو پہلا میرا دوست مولوی چشتی زور لا لا کے تھک پایا منتا کریں کہ یار آدم دے نہیں نہیں ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں ارے تم آدم کی اولاد نہیں نہیں نہیں توبہ توبہ توبہ ڈار من سچا تو سچی سی سچے ہو میں کہا ٹھیک ہے بھائی باندر بنا لو ابو کو پیو کو باندر بنے کھڑے نہیں ہے کو گود باندر سے دڈو نہیں چیتی گالا دین دے نے اکے اب مسئلہ کیا بنا اساں انہاں نو آکھیا بھی نام را دو یہودی نے تانوں کار بعد دیتی ہے تے باندر دا پوتر پہلے بنائے سی لہذا بندے دے پوتر بنو کار نہ ویکھو ویکھو پیو کار نہ ویکھو پیو ویکھو آدم دا پتر بن کے کھوتے تے بہ جاوے تے ٹھیک ہے باندر دا پوتر بن کے کارج پوے ہے انہیں آخر نہیں تم تفرقی کے خلاف ہو تہذیب کے خلاف ہو سائنس ٹیکنالوجی کے خلاف ہو جمہوریت کے خلاف ہو تہذیب کے خلاف ہو ہم کار میں بیٹھنا پسند کریں گے ارے کار مورو کار میں بیٹھیں گے لنگور کے بچے بن کے گدھا پر نہیں بیٹھیں گے آدم کے بیٹے بن کر تو ہم نے کہا ہم ایسی ترقی پر لانتا بھیجتے ہیں کہ پیو باندر بڑھا کے کارج بوس آدم کے پوتر بن کے کھوتے بہ بہ کارج نہیں سکتے سمجھو گے نہیں اللہ کی ہے میں مسیح سے بیٹھا ممبر سے بیٹھا ہم رسول والے ہیں رسول یہی کہتے ہیں کہ ہم ابن آدم ہیں سکول والے کہتے ہیں ہم ابن لگور ہیں اب تیرا فیصلہ رسول کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو چیشیوں کے ساتھ کھڑا ہو جا آدم باپ مل جائیں گے اور محمد رسول بڑھ جائیں گے کے ساتھ کھڑا ہو آدم تجھے باپ ماننا پڑے گا اور محمد کو رسول ماننا پڑے گا ارے آدم جیسا باپ ہو محمد جیسا رسول ہو اس سے بڑی انسان کی کیا عزت ہو سکتی ہے اگر یہ عزت ملے گی تو فی زمانہ میں سکولوں سے نہیں رسول والے چشتیوں سے ملے گی تیاری زور لگا رہے ہیں پہلی پکی دوجی تریجی تو ہوں کام شروع ہو گیا ہم لنگور کی اولاد ہیں باندر کی اولاد ہیں بھابیا اللہ تعالیٰ نے تو پہلے فرما دیا تھا کہ جڑا میرے نال ٹکر لوے گا پھر بندہ نہیں رہ سکتا جڑا میں لو نہ منے بندہ کی میں اور یا اللہ میں نہ مل کے رضا وقت خنا دی روابط تاغوت اللہ نے فرمایا ان میں سے بعض کو باندر بنا دیا سور بنا دیا شیطان کے پجاری بنا دیے باندر سور اور شیطان کے پجاری لقب اللہ نے قرآن دیتے نے قوم یہود نو بھی مسلمان نو نماز اللہ کدی باندر نہیں آندے سور نہیں آندے تاغوت نہیں کہتے ہم اسی کو کہتے ہیں جو یہود کا نوکر اور ٹٹو پھر اسی آنے تیرے پیو نو لقب کما تو ملے سن تے تینو بھی کما تو ملے نے باپ نہ بدلو گے باپ بدلو گے یا کام بدلو گے وہ اللہ تعالی نے بڑے نصب والوں کو بڑی سزا دی ہے نصب بڑا ہے یہودیوں کا سزا بھی بڑی ہے وہ جٹ کے پتر نو اللہ نے باندر نہیں بنایا پتر نو سور نہیں بنایا تعالیت نہیں بنایا یار ہوئے دے پتر کیڑے ساڈے نسا بڑے ابا تے ساری مرا وصل بھی جیند بھی جیند مر گئے فخر کیندے تے کروں نا میرا بابا کیا دو تو فخر کرو تو نشب چھوٹا ہا جی۔ فخر نہیں کیتا رب نال ٹکر نہیں رہی اللہ نے کسی چھوٹے نشہ والے نو باندر دے شوہر نہیں بنایا تمہارا نشب بڑا تھا نشب بڑے کی وجہ سے تم نے خدا سے ٹکر لی ہے جب خدا سے ٹکر لو گے تو پھر نصب بڑا نہیں رہتا نصب کم ترین ہو جاتا ہے یا آدمی باندر بن جاتا ہے یا سور بن جاتا ہے دیکھو کیا پتا خدا دی غیرت دے جلال دا تینوں تو سید کی لوڑ ہے رب دی اب میں اور بات کرتا ہوں کیونکہ بات ہے ولادت رسول کی اور بات ساری نصب کے آس پاس گھومے گی اب دیکھو اص سیاد آخر ہیں بشے دو تو ساڑھا نشہ بھی وڈا ہے حق بنتا ہے تو سکم کرو کام بھی وڈے کرو حق بنتا کہ نہیں یار نسلی منج نہ نسلی منج اگلے وہ بھی تعریف کریں کیوں آخ جی دھد چوندا میری لتاں نہیں مردی جیڑا جیڑے ویلے ہی چو لو من نس لیے جیڑا جیڑے ویلے بھی چو لو نا یہ جی نس لیے متا مطلب بڑھی کی گل سمجھو یہ منج کی گل پیا کرے نا منج نسلی وہ آتی ہے آخ جی جدوں چوو جیڑے ویلے چوو بغیر ڈنگے تو چو سکتے ہو لتاں شتا ہی نہیں مریں دی تے بڑی شریف ہے اے نسل منج ڈنگر دی نسل چنگی ہو دے تعریف کرنی پوندی ہے لیکن تعریف کر رہے ہو کما نال کنہ کر رہے ہو کما نال اے دا مطلب ہے سیدہ ڈنگر دا نسل چنگا ہوئے نا نسل تے او دی تعریف او دے کما نال ہوندی ہے تے سیدہ جے تیرا نسب وڈا ہے تے پھر تیری تعریف ہی کما نال ہوے گی کنا نال ہوے گی کما نال ہوے گی ہن تو جا کو صحیح نسل تے چنگی ہے مانج دی کسے نو نیڑے لگا نہیں دیندی دودھ کھا کھا دے لئی ویندی ہے پٹھے جدو دودھ دی واری ہو تے گڈ بھی تو توتے ویندی نہیں ہے الحمدللہ نسلی اگلا نام تعریف تے ہک نہیں بھی کی نسل کی میں بتی ہے اس کا مطلب ہے نسل بڑی ہو تو تعریف پھر بھی کام سے ہوگی سو پوچھتے ہاں بھائی یہ دسو سید ہو اساں تو ہاں بھی تو یہودی کو نہ جاؤ رسول کو لا جاؤ سکول میں نہ جاؤ رسول کو لا جاؤ اصا دعوت دے رہے ہیں اس چیشتی ہی دعوت ہے اور یہ نہیں بھی سید نو آ کے تو ساری عزت کرو اسی آنے تو اپنی عزت کرا ساڈے کولوں بھی خدا کولوں بھی اور وہ دین رسول کے ساتھ ہوگی یہ دس سنی مسلمان سید ہے اصل سید انوانے ہاں بھی دین رسول تو بغیر گزارا نہیں سید آندہ نہیں میرا گزارا ہے میں نماز پڑھا نہ پڑھا میری عزت کرو روزہ رکھا نہ رکھا میری عزت کرو یار چلو تو مومن بن جا گناہ گار رویں گا نا آسا پھر بھی تیری عزت کریں گے بن مومن کرے گا گناہ پھر بھی اصا تیری عزت کریں گے جی کھڑے یہود نشارا نال پھر نہیں ہاں پھر تو ہمیں رات دن نہیں سجدے کریا تو سجدے نہیں ویکنا اصل یار ہی ویکنی ہے دوستی ویکنی ہے سجدے نہیں ویکنے سنی مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کائنات جو مخلوقات بنائی ہے انہوں مخلوقات دیا بھی قسم نے اور ان مخلوقات دے نظام حیات واسطے اللہ تعالیٰ نے قوانین بھی بنائے نے دیکھو اصل جتنی انسان ہے اے مکان ہے اس نو تعمیر کرن دا بھی اللہ تعالی نے قانون بنایا ہے بے شک قانون جان والے نو آندے نے مستری کی آندے نے مستری او دے کول ہوندے آلات اوزار او دے مطابق او کند اُتی لے جاندا ہے ایویں نا اگر او ان سکھدڑ ہوے بے علم ہوے یا کم علم ہوے اس فن دا قانون نہ جاندا ہوے تے سونیا جدو کند نو اُتے لے جاندا ہے نا پھر یا ٹھیڑی ہو پی یا ڈگ پہ وہ کندھ دس رہی ہے کہ اے انسان میں نے تیرے ساتھ نہیں کھڑا ہونا میں نے خدا کے قانون کے ساتھ کھڑی ہوں تو جتنی تعمیر دے قانون تو خبردار ہوئے گا اتنی میں کھڑا گی میں تیرے پیچھے نہیں چلنا جس نے مجھ کو بنایا ہے میں اسی کے قانون کی پیروی کرتی ہوں ہے کہ نہیں ہوں دیکھو سیاد ایویں کینٹی شینٹی چاہے کند بنا شروع کر دے بنے گی علم کوئی نہیں دا کا جٹ کا تے مستری دا فن جانا ہو بنا دینا اب جیڑی کند ہے نا کند انہیں فیصلہ کر دیتا ہے کہ میں نصب کو نہیں دیکھتی میں خدا کے قانون کو دیکھتی ہوں شعید لال کند نے سیدا نہیں جانا کیونکہ انہیں آخر جب تو ہی سیدا کو جٹ کا پتر ان پڑھ ہوے فن مستری کا جان دے کند سیدھی جائے گی یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے کند بنا بھی قانون بنایا ہے علمی زبان نے قانون تب قانون تبعی اس تو ہے قانون نباتی قانون قانون نش و نما یا قانون نباتی وہ کی ہے یہ فصل ہے نہ فصلاں درخت فصل بیل بوٹے اے بھی اللہ تعالی دے قانون دے مطابق ودتے بھی ہیں مکتے بھی ہیں تو ایک ہوگا قانون نشو و نما دو تیسرا قانون ہے حیاتیاتی کیڑا حیاتیاتی قانون کا ہے ہوا ہوے گی ساہ لو گے پانی پیو گے زندہ رہو گے وزا کھاؤ گے زندہ رہو گے یہ ہے قانون حیاتی یہ تین قدرتی قوانین ہیں ایک ہے انسان کا سنتی قانون کہڑا بولو سنتی قانون سنتی قانون دی اے سائنس دے ٹیکنالوجی مثال دے رہا یہ انسان کا سنتی قانون ہے کیویں پکا چلتا پیا ہے دو تارا لاؤ گے تو پکا چلے گا ایک لاؤ پھر نہیں چلے گا باہر لا دو پھر بھی نہیں چلے گا وہ پنکھا بتا رہا ہے کہ جس نے مجھ کو بنایا ہے نا آپ اس کے مطابق مرضی کے مطابق مجھ کو چلاؤ گے تو میں چلوں گا اگر اس کی مرضی کی خلاف ورزی کرو گے تو میں چلنے کی بجائے آپ کو چلتا کر دوں گا یہ ہے قانون سنت انسانی اور ایک ہے قانون انسانی انسانی قانون انسانی انسانی وہ کی ہے عدالت کا قانون تجارت کا قانون حکومت کا قانون دوستی دا قانون سلو جنگ دے قانون اے قوانین بھی جانے انسان تے پھر جا کے تے انسان انسان نہ رہ سکتا ہے اب چار قسم دے قانون ہوئے طبی قانون نباتی قانون حیاتیاتی قانون صنعتی اور قانون انسانی پانچ قوانین انہیں پانچ قوانین دا علم شعور ہر شریف کو کمینے کو ہر قوم دے وچ تانوں انہاں علم شعور والے مل جاون گے انہاں دے نال تیرا دنیاوی نظام چلدا پیا ہے تعمیرات انہاں نال سنتی نظام انہاں نال زراعت دا نظام انہاں نال تجارت کا نظام انہاں نال دوستی جنگ دا نظام انہاں نال آمد و رفت دا نظام انہاں نال یہ قوانین ہیں عام ان کو معلوم کافر بھی کر لیتا ہے مومن بھی کر لیتا ہے لیکن یہ دنیاوی زندگی دے قوانین میں پوچھدا سیدہ کولوں او سیدہ تو قانون تبی تو بغیر مکان نے بنا سکتا اور قانون نباتی تو بغیر فصل نہ اگا سکتا اور قانون حیاتی تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور قانون سنتی تو بغیر پکا نہیں چلا سکتا اور قانون انسانی تو بغیر معاشرت نہیں رہ سکتا حالانکہ قانون ادنا دنیا دا جہان ادنا اعلیٰ انسان ہے اور اعلیٰ قانون وہ ہے جو عام انسان نہیں لاتے وہ محمد رسول اللہ لائے ہے میں سید کو تو انہا قوانین تو بغیر زندگی گزار سکنا ہے سید آخے گا نہیں تو میں کہ جھلیا یہ دلال تے کافر بھی زندہ ہے مومن بھی ہے شریف بھی ہے کمینہ بھی ہے ڈنگر کتے بلے شوہر باندر وہ بھی اسے اصول دے مطابق زندگی گزار رہے ہیں سونے اکل دا علاج کر جی، جی۔ سب سے اعلیٰ قانون ہے رسول اللہ کا جو انسانوں کے لیے آتا ہے اور انسانوں کو بناتا ہے تو میں پوچھتا سیادا تلوے قانون دا پابند ہی وہ تو بغیر تیری دنیا نہیں بن سکتی تو یاد رکھ رسول اعظم تو بغیر بھی تیری آخرت نہیں بن سکتی سید آ کے مینو مچی جتی دی لوڑ ہے وہ سید نو جتی دی لوڑ ہے کہنا ٹھیک ہے گولی دی ہے نا اور سید ہوئے جدو بخار ہوئے انہوں ہاتھ ہی نہیں لانا کیوں سید انہوں کیڑی لوڑ ہے جدو سید انہوں نماز دی لوڑ نہیں پیرا سیٹا مول دی کیڑی لوڑ ہے بے شک جدو سید انہوں پردے دی لوڑ نہیں جدو جی۔ موچی دی جتی دی کیڑی لوڑ ہے جی، جی۔ جدو سید تینو غیرت دی لوڑ نہیں پردے دی چادر چار دیواری دی تیری دھی بین کو لوڑ نہیں تین ڈاکٹری ہسپتال انگریز ڈاکٹر ہسپتال پٹواری کنگو تحصیلدار دی کیوں لوڑ پئی ہے سیاد تیرا نصب وڈا ہے تیرا حق بنتا ہے جی تو رسول اعظم دے قانون تو بغیر انسانی زندگی گزار سکتا ہے تو پھر جڑے نیوے نے کمی نے انہاں تو بغیر بھی تو گزار سکتا ہے تو سیدہ پتہ لگ گیا وہ تینو نبی لال وائر ہے کافر دا یار رہی نبی لال غدار رہی اچھا چشتی کی دعوت دینے ہیں یہ دنیاوی نظام ہے یہ ادنا قانون کے ساتھ قائم ہے اور دینی نظام قانون اعلی رسول کے ساتھ قائم ہے تو ادنا قانون یہودی کے ادنا قانون سے نکل کر رسول اعظم کے اعلی قانون میں آ جاؤ اعلی قانون میں آ جاؤ سید کیوں ویری بنے آخر جی سکو سکول یہود ٹی وی دڑامے تھڑامے فلانے تو سانو وکھرا کر دیں ویکو جی والا ڈاکٹر تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے پٹواری تو بغیر زمین چڑھ سکتی ہے ڈاکٹر بغیر گزارا ہو سکتا ہے انجینئر کے بغیر مکان بن سکتے ہیں پلازے بن سکتے ہیں دسو ووٹر تو بغیر حکومت بن سکتی ہے اور میں آخر تیری لوئی کو لگے ڈالا اور تیرے اتنے شوق دے دا پیر آوے مکان کے بغیر بھی گزارا نہیں ڈاکٹر کے بغیر بھی گزارا نہیں اب سید کیا کرے گا یہ امت کی بات کر رہا ہوں سید کو چھوڑ دو تم دنیاوی زندگی گزار رہے ہو دنیاوی قوانین اور قوانین کون بنا رہا ہے مغرب یورپ اور تعلیم قوانین کی تعلیم کے بغیر قوانین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو کیونکہ قوانین وہ بنا رہے ہیں اس لیے تعلیم بھی ان کی لے رہے ہو کیونکہ قوانین میں ان کی مرضی چلے گی تعلیم میں بھی ان کی مرضی چلے گی قوانین بھی ان کے تعلیم بھی ان کی قوانین بھی رسول کے تعلیم بھی سیدو یہی گل پہ کریں کہ سیدہ تینوں کوٹھے دی لوڑ کی تے مستری دی لوڑ آئی دبئی کی تے ڈاکٹر دی لوڑ آئی بم بناؤ کی تے اور میں کیا سیدہ تیری مات مری جائے تو بم چلنا ہے سید بچنا ہے اور جب بم چلے سید بچے گا تے آنے نے بم بناونا ترقی ہے تو میں کہ مڑ سید نو مقابلہ ترقی ہوئی اسی آنے سید جیوں دے رہے ہیں جی۔ اسی آنے سید تے ود دے رہے ہیں اچھا منصوبہ بندی دے کون خلاف ہے چیز تیگ یا سید اب بچے دو ہی اچھے اچھا شاید نال ہاں اصل آدھا نہیں بچے دو ہی نہیں اچھے جی اچھے نے تو سارے ہی ہونے چاہیے نے جی باندر کے پوترے نے تو پھر ایک ہی نہیں ہونا چاہیے اگر اچھے نے تو سارے بچے اچھے ہونے چاہیے ہوں ایمانداری دس سید انگریز کی منصوبہ بندی نال ہے کہنا ہے نے تو منصوبہ بندی کا کیا مطلب ہے بچے دو ہی یہ مطلب ہے سید خود انگریز کے منصوبے لگ کے تے شہدے نسل گٹاونا چاہتے ہیں اصا چیشتی واونا چاہتے ہیں جی سد کے گھر تری جا سد جن پوے لاور منصوبہ بندی کے خلاف آ گیا سید منصوبہ بندی کے خلاف اچھا مت ویکو کٹے بچیاں دے فارم بنائے ہوئے نے ایک کٹے تو دو دو دو تین تین تو کٹے بچے ود رہے ہیں فارم بناونے کیوں آخر جی بندے ڈھیرن کٹے تھوڑے نے اور میں آخر نام رادا کٹیاں کتنے منصوبہ بندی کوئی نہیں بندیا کتنے ہے آخر کٹے کٹے کٹی دے چار ہونے چاہیے لے لی دے وی ہونے چاہیے منصوبہ بندی نسل کشی نسل کشی ایک دی جاتے دو دو دی جاتے چار چار ود دے جاؤ وہ میں کہ انسان کے دشمن یہودی جی۔ جانوراں دی انسان ودا رہے ہیں وہ انسانوں کے دشمن حیوانوں کے دوست تو ہم جو چشتی ہیں نا ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی نسل بڑھاؤ جانوروں کی کام کرو کیونکہ انسان صرف جانوروں کے ساتھ زندہ نہیں رہتا انسان کی زندگی خدا کے امر کے ساتھ ہے تو سیدانے نے منصوبہ بندی کرو تے پھر اصل نے جڑا قانون بنیا سی منصوبہ بندی دا اج تو تقریبا 50 سال پہلے تے 50 سال تو بعد جتنے بھی سید پیدا ہوئے ہو سارے منصوبہ بندی کے قانون کے خلاف پیدا ہوئے ہو تو قانون منصوبہ بندی کے مطابق سارے کئی سید جیل چونے چاہیے نے کیونکہ منصوبہ بندی تو بعد پیدا ہوئے نے گل ہے کہ نہیں وہ پھب دیے کہ نہیں تو پھر سیدہ ادھر آدھا منصوبہ بندی کرو سید نہ ودا ادھر آدھے بم بنانا ترقی ہے جڑا سید بچہ ودا بچا بھی مار کے مکاؤ اب اگر جنگ ہو جاتی ہے تیسری تو سید بھی بچے گا اصا بم دے خلاف سکول دے خلاف اصا نے آنے سید بچاؤ انسان ہی بچاؤ امت ہی بچاؤ ہم تو بم کے خلاف ہیں یہ حق میں ہیں ہم شہیدوں کو بچانا چاہتے ہیں وہ سیدوں کو مارنا چاہتے ہیں بم وسیا عراق سید بچا ہو سی نہیں بم بچیا شام سید بچے ہو سن وہ خدا ہدایت بخشے یہودی آدم کا دشمن ابن آدم کا دشمن ہے یہودی شیطان ابن آدم کا دشمن ہے کافر مسلمان کے دشمن ہیں منافق سنی کے دشمن ہیں اور نیچری چیشتیوں کے دشمن ہیں کیا کرو سیدہ تین ادنا قانون کی ضرورت ہے تین اعلیٰ قانون کی ضرورت نہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ دنیا کا قانون ادنا ہے دین کا قانون اعلی ہے اس قانون سے دنیا کی تعمیر ہے اس قانون سے آخرت کی تعمیر ہے اس لیے اس قانون نو پڑھن کی سکول کالج یونیورسٹی میں جانا ہے اس قانون کو جاننے کے لیے خدا اپنا پیغمبر جبریل پیغمبر اللہ اپنے انسان کو ہے قانون بنانے والا رب لانے والا جبریل بتانے والا رسول اللہ سمجھ آئیے کہ نہیں گلا چنگا ہیں کہ نہیں تین بج کے ہوں منٹ ہو گئے کن بجے سے شروع کیتے سی ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا اس واسطے سنی مسلمانوں ہم ولادت و سعادت رسول اللہ کی دو چیزیں ہیں ایک ہے نورانیت رسول اور ایک ہے رسالت رسول ولادت سے پہلے نورانیت ہے ولادت کے بعد رسالت ہے نورانیت ہے خدا کے لیے ولادت ہے ماں باپ کے لیے اور رسالت ہے تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نور بنایا اپنے کے لیے تو نورانیت پہلے ہے ولادت بعد میں ہے جب نورانیت رسول کا ذکر کرے گا تو وہاں بھی سڑن گے جب رسالت رسول کا ذکر کرے گا تو سکولی اور نیچری سڑن گے ارے ولادت درمیان میں ہے پہلے نورانیت ہے بعد میں رسالت ہے ولادت بعد میں ہے ولادت وہی منا سکتا ہے جو نورانیت کا بھی قائل ہوئے تو رسالت کا بھی قائل ہوئے نہ تم کو نورانیت نہ تم کو رسالت سے سو کوئی تعلق ملاد کس کا منا رہے ہو ولادت تو درمیان میں ہے پہلے نورانیت رسول ہے پھر ولادت رسول ہے اس کے بعد رسالت رسول ہے ارے ولادت وہی منا سکتا ہے ملاد وہی کر سکتا ہے جو رسول کی نورانیت کا بھی قائل ہو رسول کی رسالت کا بھی قائل ہو اگر دو کا دشمن ہے تو میلاد نہیں منا سکتا اور پوری دنیا پھیر لو ہم رسول کو نور مانتے ہیں ذات کے اعتبار سے بھی تعلیم سے بھی قانون سے بھی تہذیب سے بھی رسالت سے بھی عمل سے بھی اخلاق سے بھی علم سے بھی تو ہمارا رسول اپنی ذات میں بھی نور ہے اپنی ہدایت کے نظام میں بھی نور ہے اور جس رسول کا میلاد مناؤ گے وہ رسول نور ہے ارے جب خدا کا نور آتا ہے تو انسان نے ظلم تھا موق ہو رسول دی رسالت دا ملاد بناؤ ولادت کو رسالت سے الگ کر سمجھتے ہو ولادت کو رسالت سے الگ سمجھتے ہو تو کافر ہو بے شک رسول کی ولادت ہے نظام جب رسول آئے تو نظام پوری دنیا پر کن لوگوں کا قبضہ تھا یہود نشارہ مشرق منافق دی حکومت دے دے مذہب پیری حکومت ملا پیر حاکم سارے ہی سن رحمت اللہ آئے نے دے خلاف مذاہب انہوں دے ممالک انہوں دے اقوام یہی تھے یہ سب اسلام کے خلاف متحد تھے جب رسول نے اعلان رسالت کیا یہ سب رسول کا اتفاقی دشمن تھے اور رسول ان سب کا اتفاقی دشمن ہے ارے بد جو محب ہوتا ہے وہ دشمن دشمن کا ہوتا ہے پہلے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کا اعلان کر ان کے نظام کو دفن کرو پھر رسول کا میلاد مناؤ سکول والوں کا حق کیا بنتا ہے رسول کا میلاد بنتا پھر اصا نے ملاد کی شرط بیان کریے نا تے پھر آدھے نے ملاد تو ہر ہار میں قبول ہے شرطوں کی کہڑی لوڑ ہے میں کیا دسو بھائی تو چشتی ملاد بنا دو شرط یاد آ جانے نے چشتی نہ ہاں دے ہاں اتو نہیں جانا چشتیوں کے ملاد میں نہیں جانا کیوں جی ارے وہ سکول کے خلاف ہیں ووٹ کے خلاف ہیں یہودی کے خلاف ہیں ہمارے اکابے کے خلاف ہیں چشتیوں کے میلاد چشتیوں کا میلاد حالانکہ میلاد تو رسول کا ہے منانے والے چشتی ہیں اور نیچری ہو سکولی ہو نہ را دو نہ تمہیں بولن کا والا نہ تمہیں جیون کا والا آیا نام راجا جہاں گوگا سارے گل چاہیے پا کے تھوڑے گل چڈے ہوں کڈو اپنے پیو کا گوگا اپنے گالی چو تم ہم کہتے ہیں کہ میلاد کے لیے شرطیں ہیں ملاد نے میلاد ہر حال ہی قبول ہے جیڑا بھی کر رہے تو جی کر رہے مقبول ہے ٹھیک ہے جی اچھا چشتیا نہ میلاد ہے پھر آؤ گے تو چشتیاں میلاد جانا حرام ہے اور میں کیا چشتیوں کے میلاد میں جانا حرام ہے تو یہودیوں کے غلاموں میں ملاد بنانا بھی حرام ہے نام رادا چیشتیاں نے میلاد کیتے شرط نے باندر دا پوترا سکولی نے میلاد کی اس کا مطلب ہے شرطو کے تم بھی قائل ہو شرطوں کے ہم بھی قائل ہیں یہ دین ہے میلاد میں تمہاری بھی شرطیں ہیں ہماری بھی شرطیں ہیں ہم کہتے ہیں میلاد میں شرط ہے رسول کی رسالت تو آدھے ہو شرط ہونی نہیں چاہیے چلو آ جاؤ پھر ایسا دے میلاد ہوں آؤ نہیں نہیں چشتیوں کے ملاد میں جانا حرام ہے حرام ہے حرام حرام ہے میں کہ کھوتی پوترا چشتے نے ملاد ہے جانا حرام ہے تو یہود نے ملاد ہے جانا یہ یہودی منا ہے رسول کا میلاد حالانکہ رسول کی ولادت اور میلاد کی سب سے زیادہ پریشانی قوم یہود کو ہے تو یہود نے شکر کیوں رسول کی خوشی کر رہے ہیں اس لیے میں کہنا ہوں کہ رسول دا میلاد نہیں رسول نال مزاق کر رہے ہیں کی کر رہے ہیں مزاق کر رہے نے رات میں لنگا دے تھانے دے بتیاں لگیاں کھانا سن ویک ہو گیا ویخ کے حیران ہو گیا اللہ شاید تھانے بتیاں اوپر کیا بتیاں نے تلے کی ہاتھ کٹنا جرم ہے پرچہ کٹنا انصاف ہے بتیاں رسول دے میلاد دیا تلے قانون انگریز کا ملاد رسول کا قانون انگریز کا یہ منافقوں اور یہودیوں کا کام ہے اتنے بتیاں بھی ملا دیا تلے قانون بھی رسول دا ہوئے ساڈا یہ کام ہے ہے کہ نہیں نظام بینک والا بینک والے وہ بھی بتیاں لے کھڑے سن میں کہ اللہ رسول فرماتے جو سود کھاتا ہے اس کا اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے اللہ رسول آنے آنے لے لے جنگ نہیں ہم خوشی کر رہے ہیں آپ کی مذاق ہو گیا تو ملاد اسی کا حق بنتا ہے اب دیکھو کوئی آنے نے ملاد مناؤ نہ برکتا ہی کوئی نہیں کوئی آنے نے ملاد مناؤ شرطا ہی کوئی نہیں بات کو سنو ایک فریق ہے ملاد مناؤ نہ کیونکہ برکت ہی کوئی نہیں ایک فریق ہے ملاد مناؤ نہ مناؤ صحیح کیونکہ شرط ہی کوئی نہیں ایک برتیں برکتیں کا من کرے دوجا شرطیں من منکر ہے اچھا یہ دونوں کے من ہے رہا ہے ملاد مناؤ شرطاں برکتاں میلاد میں شرطیں بھی جمع ہو کرو تو برکتیں بھی جمع ہو جائیں گی شرطیں کیا ہیں رسول کی رسالت رسول کی رسالت اور رسول کی رسالت کیا ہے قانون رسول ہے قانون کیا ہے پردے کا قانون اللہ کے رسول آئے اس دور انسانی قانون کیا تھا عورتیں باہر کٹو کپڑے تو بھی گھر تو بھی عورتاں باہر کا ڈو کپڑے تو بھی گھر تو بھی میرا جسم میری مرضی میرا جسم کڈو یہ اس کا قانون تھا اللہ کے رسول آئے وہ انسانی قانون تھا یہ خدائی قانون لائے فرمایا نہیں عورتوں کے لیے کیا قانون ہے پہلا قانون کارنا فی بلو تو گھر میں رہیں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہنے رہن کیویں رہن اڈیاں چک چک کے ویکھن زیوراں دی آوازاں باہر پہنچاؤن جاتیاں مارن نہ فرمایا والا یادرب نہ بیار جولے ہن زیور ہومن او جنکار والے پیرج پاتے ہومن پیر ہولے مارن بیبیاں گھر دے وچ پیر ہولے مارن دی آواز باہر نہ جاوے تو گھر میں اس طرح رہنا ہے گھر میں رہنا گھر میں ہے لیکن اس طرح پھر باہر ہی تو جانا پہنا ہے نا اما ابے نو ملن دبئی گلن کئی بدے کوئی رشتہ دار کول کوئی موت فوت نو جانا پینا ہے اللہ نے فرمایا جب جاؤ نا باہر ولا تبرج نہ جنا تب تب ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت لولا ہار سنگار کر کے نا تے باہر نہیں دکھان جانا یدنینا نہ من جلا بی بہین چادر اتنے پاؤ شیر تو لے گئے پیراں تک چادر پاؤ تبرج سے بچو پردہ کرو قانون کرن فی البیت سکونت فل بیت کا قانون الگ آواز کی جھنکار کی آواز زیوریں دی آواز نہیں جانی چاہیے حف جناب اخفاء زینت اس کو کہتے ہیں اخفاء زینت دوسرا قانون تیسرا قانون باہر جہلیت کی طرح اللہ نے فرمایا عورت اس حال میں دیکھو سنگار کر دے باہر اندھی ہے تو یہ جہلیت ہے یہ تبروج جہلیت ہے یہ جہالت نہیں جہلیت ہے جہالت ہوتی ہے علم کے مقابلے میں جہلیت ہوتی ہے اسلام کے مقابلے میں ارے جاہل تو ان پڑھ مومن بھی ہو سکتا ہے لیکن جہلیت والا ابو جال ہوگا چار قانون پردے میں تبرج نہ کرو گھر میں رہو زیور کی آواز باہر نہ جائے جد وہ تھے قانون انسانی یہ تھے قانون رحمانی جد رسول کی ولادت ہوئی ہے نا کسی بھی غم نہیں کیتا سوائے یہود دے باقی سارے خوشی منائی ہے تو جد رسول نے اعلان رسالت کیتا ہے پھر کل کے دوست آج کے دشمن کل کے دوست آج کے دشمن اس کا مطلب ہے آپ دوست اور دشمن کو پہچاننا چاہتے ہیں تو میلاد رسول سے نہیں نظام رسول سے یہ قانون ہے بیبیا نو جا کے آخو ملاد شریف دے رسول کا پیغام سناؤ نا نو کہ بابا کوٹھے کتنے جھنڈیاں لے آیا تیرے کتنے برقع لے آئے گھر جاؤ نا تو اپنے نو نو نو آگو گھر گھر گھر والے بیٹی والی ہمشیرا اما کہ جھنڈا لیا اتنے لاؤن تاکہ تاکہ پتہ پتہ لگے لگے تے تیرے کتے میں لایا نہ بند سننی دلہ سنیں نہیں کوٹھے جھنڈی لانی سوکھی ہے اور نو کو پواڑو تے جیڑا غیرت دے پرکے تو پوار کوٹھے تے جھلیاں لئی کھڑا ہے سمجھے منافق ہے جیڑا بتیاں بھی لاوے تے دھی بہن کو پرکا بھی پواوے سمجھے سستی سننی موئی آشک نسو کسی بھی چاہ اللہ نے نہیں فرمایا میں رسول بھیجتا پیا تین منن والے ملاد جھنڈیاں لایا جے پتیاں لایا جے اللہ نے فرمایا میں رسول بھیجیں پیا ہمار سلم میں رسول اللہ یہ تابز اللہ ماتا کم رسول فاقو دو وما نہا کو مانو فانتا ہوں رسول آ رہا ہے جے جے تو روک دے روک جانا رسول بتیاں کتنے نہیں آیا جی میں حسینی لے جاوے جھنڈا حسینی جھنڈا لے جاوے کوٹھے دے لین کیتے میں کہ حسین جھنڈے کتنے نہیں آیا ایک دھی بہن کیتے برکا ہی لے جا ہاں حسین جھنڈے نہیں دیون آیا حسین غیرت دیون آیا ایویں نا جھنڈا لگانا سوکھا دھی بہن کو برکا پواونا سوکھا پوا کے کو تجربہ کرو کرنا نہیں ویسے میلاد منانا شوق ہے برقع پانا اوکھا ہے تجربہ جا کرو صرف ان گل چا کرو کہ بیگم صاحبہ تقریر سونا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہم اب تک صرف آمد رسول کرتے تھے ایک مولوی آیا انہیں آخا یہ دسو بھی رسول آیا کیوں ہے باقی آمد رسول کی خوشی منا رہے ہیں ہم آمد رسول کا جو مقصد ہے دونوں کو ساتھ رکھ رہے ہیں بڈیا نو جا کے آگو بی بی میں برقع لے آیا لے نہیں آنا صرف کانے چاکنے اے چشتیاں کولوں میں سن آیا بھی غیرت فرض ہے تے برقع ضروری ہے اکے لے کے نہیں جانا ورنہ گھر نہیں بنا لے بنا گلیاں ہاں یہ نہ کہ چشتیاں نے سانو گھروں کٹا دیتا ہے صرف گل کرنی ہے پھر ویکھنا ہے کہ گل کی ہوندی ہے اگر ہوے گی لیڈی تو انہیں لا لے ہونا کھلا یارہ مار دے ایک گن تھی انہیں آگا تینوں نہیں تھی روکے چیستیاں کھلنا جاوی نا مرادہ تینوں پتہ نہیں چیستیاں دے بھوٹیاں دے تجھے مانن بے شک میں کیا بڑھیا دے دشمن نہیں دلیاں دے دشمن میں صرف برکے دی گل کری پوا نہ لے نہ جامی صرف گل کریں حالی گھر کرے کریں بتا سجے کبے پہنچ گئے سن پیکے اما پہنچ جا ابا ہائے نہیں ہوں تک میرا پتر ٹھیک سی پتہ نہیں کتنے پی سس سہرے پتہ لگنا انہیں آپ چشتی نہ لگ گیا کہ چشتی کا مطلب لگن دا ہائے برقا آیا ہائے پردہ آیا یہ سانو پتہ ہوتا کہ تو اپنی نو بوڈی ہی تے کنجرا اصا خوا دیں نہ یہ سونا خوہ ٹپ مارنا سوکھ ہے چیشتیا کھڑنا کیونکہ چیشتی اپنے نال نہیں کھڑے دے چیشتی رسول نال کھڑے لینا سمجھو گے نہیں ہاں اس لیے یہی ایک اس قانون پر عمل کر لو بڑے قوانین ہے وہ ایک الگ موضوع ہے نورانیت رسول الگ موضوع ہے وہ الگ موضوع ہے لیکن جتنی کوئی آئے تو ننی مت جانا لہذا نشہ پر فخر نہیں کرنا شرم کرنی ہے شرم کرنی ہے فخر نہیں کرنا ہم سیدوں سے کیا مطالبہ کرتے ہیں اپنی تعظیم کا نہیں رسول کی تعظیم کا اپنی تعلیم کا نہیں رسول کی تعلیم کا اچھا سید کا عزت بادل کرنے ہیں سید ذاتی کی عزت تو اس لیے ہمارے کلمے کی بنیاد توحید ہے نشہ پرستی نہیں ہے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پانو ساکوں ہاں بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ تری اکتوبر نو تریوی ربی اللہ والے دن امام حسن دے حسین تے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا اور سمنا رہے ہیں سندر سبحان تے ماواں دے بچے ہو تسا آونا بھی ہے تے لنگر حسین وچ حصہ بھی پاونے تے ہن کڈو حصہ کڈو ایتھے حصہ کڈو کڈو حصہ ایتھے حسین دے ویکھو نا حسین دا تے ساری عمر کھندے ہو حسین دے سجدے دیو دیو دیو ماں دے پترو جلدی کرو مرو سو دیکھ پکینے پہ حسین دے نام دی دنیا بھائی پہلا اور سے ورنہ حسین دے ماتا مالے بنے نے حسین دے اور سالے صرف چشتی نے ہاں۔ ہاں سبحان اللہ اے الحمدللہ اے سارے حسین دے منن والے اصل حسین دے منن والے ہیں نہیں چشتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ